سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز جنازہ پڑھنے تک میت کے ساتھ رہتا ہے اسے ایک قیرات اجر ملتا ہے اور جو شخص انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے دفن سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو دو قیرات ثواب ملتا ہے حدیث نمبر اکتیس سو اڑتیس مسند احمد